اور ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں بس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے